اور کافر بولے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں ہیں جن اور آدمی ہوئے نہیں ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں اپنی پاؤں تلے ڈالیں کہ وہ ہر انچی سے انچی رہیں